اسنی اسمان اور زم حق بنائی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسنی سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہر ایک ایک ٹھہرائی میاد کے لیے چلتا ہے سنتا ہے وہی صاحب عزت بخشنی والا ہے